حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ رات سے صبح تک ساری رات سویا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1330